محمد نے خبر دی شعبہ سے انہیں سلیمان نے انہیں عبداللہ بن مراہ نے انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا یا ان چار میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑے تو بدزبانی پر اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو انسٹھ